ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج سے ایک مہینے کے ایلا کیا جب انتیس دن ہو گئے تو تیسوے صبح یا شام کے وقت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول ابھی انتیس دن گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار اکسٹھ